یہ روایت عبد الرحمن بن ابزا کے بیٹے سے ان کے واسطے کے بغیر یعنی مرسل بھی آئی ہے اور ادا بن نے سعید بن عبد الرحمان بن ابزا سے اور انہوں نے اپنے باپ عبد الرحمان سے یہ روایت بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انتالیس